شعبہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا پھر یہی حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچانوے